بسم اللہ الرحمن الرحیم بابری مسجد کے میناروں سے یہ صدا آ رہی ہے آہ میرے در و دیوار اکھاڑے جا رہے ہیں میرے تقدس کو غلیظ جوتوں سے روندا جا رہا ہے مسلمانوں تم کہاں ہو میں تمہاری عظمت کا تابندہ نشان ہوں میں تمہاری غیرت کا امتحان ہوں وہ دیکھو آج میرے سینے کو چھلنی کرنے کے لیے اور مجھے بدقدا بنانے کے لیے ہندو ظالم ہاتھوں میں گتال اٹھائے کام شروع کر چکا ہے ہے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا میرا حشر بھی افغانستان کی مساجد والا ہوگا کیا مجھے بھی روس کی مساجد کی طرح شراب خانہ بنا دیا جائے گا کیا میرے اندر بھی بتوں کی پوجا ہوگی کہاں ہو کہاں میں ایک محمود غزنوی کی منتظر ہوں کیا محمود غزنوی مر چکا ہے آئندہ پیدا نہیں ہوگا مجھے محمد بن قاسم کی ضرورت ہے کیا محمد بن قاسم کسی کردار کا نام تھا جو اب مٹ چکا ہے عظمت صحابہ کی بات کرنے والوں آج اگر صدیق اکبر زندہ ہوتے تو کیا مجھے گرایا جا سکتا تھا ذرا سوچو اگر فاروق اعظم زندہ ہوتے تو ان کا کیا رویہ ہوتا میں تو اس لیے بنی تھی کہ خالد بن ولید کی روحانی اولاد میرے اندر سجدہ کرے گی مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اس قابل نہیں رہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کر سکو